کے حوالے سے ان سے گفتگو بھی ہوگی <coughs> اور ان کی طرزوں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بات ہوگی تو یہ پروگرام ضرور دیکھیے گا پاکستانی وقت کے مطابق بار عید عید کے تینوں دن دس بجے سے بارہ بجے تک لائیو آپ کے لیے پیش کیا جائے گا آپ کی کالز بھی شامل کی جائیں گی کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام مبارک سب کو آپ کو بھی مبارک آپ کی تمام گھر والوں کو بھی مبارک جی۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں جی۔ میم سے بات کر رہا ہوں عمران میں جی بہت خوشی ہوئی آپ سے آج پہلے بتایا میری فون سے بات ہو رہی ہے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے تینوں آدمی کا بولا نہیں جا رہا ہے مجھ سے نہیں نہیں آپ بہت اچھا بول رہے ہیں <laughs> ایک عجیب سی خوشی کا ہو رہی ہے پہلی دفعہ آپ سے بات ہوئی ہے آپ یقین نہیں کر سکتے کہ ہمیں آپ کے ساتھ عید منا کر کتنی خوشی ہو رہی ہے ابھی مزید بات یہ ہے کہ میں کون سے آیا ہوں آج ٹی وی کیا ہے تو کیوں ٹی وی کا بہت اچھا پروگرام لگایا تھا تو میں نے ابھی آپ کا پروگرام دیکھا بھائی صاحب کو بھی دیکھا صاحب مائک خان کو بھی دیکھا تو میرا جی کیا کہ آج میں فون کروں ہو سکتا ہے کہ آپ کال مل گئے تو اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ سے بات آج آپ نے دل کی مان کر بہت اچھا کیا صرف میں نے اور راج بھائی کو گزارش ہے کہ ایک نات سنا رہی کون سی نعت سننا چاہتے ہیں آپ جی کوئی بھی نعت سنا لوگ اچھا چلے ان کوشش کریں گے کہ آج تو اس کا فارمیٹ نہیں ہے لیکن میں نے جس طرح ابھی اناؤنس کیا ہے کہ عید کے تین دن عید کے تیسرے دن یہ مہمان ہوں گے اندر کا موسم باہر کا موسم بناتے ہوئے کیا کریں گے پہلے کالر آ جائے میں کروں گا بیٹھے ہم لوگ پروگرام شروع ہونے سے پہلے تو بات چیت چل رہی تھی عید سے متعلق عید یہاں گزرے تو اچھا ایسے گزرے تو اچھا بچے ساتھ ہوں تو اچھا ان سے دور ہوں تو عید کیا ہو وغیرہ وغیرہ تو میں نے ایک ضمن بات کی کہ انسان کے اندر کی فضا اگر خوشگوار ہے تو وہ چاہے اکیلا کیوں نہ ہو یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اندر کا موسم خوشگوار ہو جائے انشاءاللہ مزید خوشگوار کریں گے کوشش کریں گے اس بات کی ایک مختصر سا یہاں پر وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے تن کا پروگرام کے ساتھ وسیم صابری ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ دو مہمانوں نے مزید جوائن کیا ہے ممتاز و معروف محترم شناخا خوشگلو شناخا سید خالد حسین ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اب اور ایک اور بہت خوبصورت آواز بلند آواز کے حامل صناخہ ممتاز محترم جناب شاہ رخ قادری صاحب نے ہمیں جوائن کیا دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ آپ عید کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اگر یو کے اور باہر کے جو لوگ عید منا رہے ہیں باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام عالم اسلام کو اس بابرکت دن کے مبارک مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام مسلمان بھائیوں کو اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ان کی تمام مشکلات اس پروگرام کے حوالے سے دعا ہے کہ حل فرمائے یہ قربانی کی عید ہے اور اس میں قربانیاں یاد رکھنی چاہیے اور قربانی دینے کا جذبہ جو ہے اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اور دھیان رکھنا چاہیے کہ جب بھی قربانی کا وقت آئے تو تیار رہیں جیسا کہ ابھی خان جو ہے ہاں۔ خان تھے نا وہ جو ہے جی ہاں، فیضان خان تھے ہاں۔ وہ خان نے قربانی دی شاہ رخ خان <laughs> اچھا کیا بات ہو رہی تھی کہ ہم کس طرح اپنے اندر کے ماحول سے ایک بہتر بنا واقعی بہت خوبصورت بات ہے کہ اندر کے ماحول سے ہم باہر مجھے یہ سور یاد آیا کہ وہ رت بدلتے ہی بدل جاتا ہے دل کا موسم دل کے موسم سے بدلتی ہے فضا آنکھوں کی جو ہمارا میڈیا آیا کہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو وہ جو آنکھوں میں ہماری عید کی محبت پیشگی نہیں آئے گی آئی ہوئی ہے اچھا ہونا ایسا چاہیے اس میں منی نیازی نے بھی تھا نا کہ تم تم نے تو عادت ہی بنا دی ہے اپنی اکتائے ہوئے ہاں، رہنا ہاں۔ یعنی یہ اکتاہٹ سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے وہ جس شہر میں ہے اکتائے ہوئے اس میں تو نبی پاک لڑکا ہے کہ آپ اپنی عام زندگی میں خوشگوار لمحوں کو یاد کیا کریں جب آپ خوشگوار لمحوں کو یاد کریں گے تو آپ کا اندر کا موسم بدلے گا خود صحیح کیا کہتے ہیں آپ تو ماشاءاللہ ایک روحانی علاج کرتے ہیں مطلب کوئی ایسا میں بڑا اس معاملے میں بہت یہ جو بات اویس بھائی نے کی نا یہ بڑی مجھے اچھی لگی اور اس کو ہم بہت سیریسلی سنجیدگی سے اگر دیکھیں کیسے ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں اپنے اندر خاص طور پر وہ لوگ جو باہر ہیں کس طرح سے ڈیولپ کر سکتے ہیں اپنے اندر کے موسم کو بہتر بنا کر باہر کا موسم بہتر کرنا سب کچھ دل کی کیفیت سے ہی ہوتا ہے اگر دل انسان کا اندر سے خوش ہے اس کے چہرے کی اور اس کے الفاظ جو ہیں وہ خوشی کے ہوتے ہیں ہاں۔ اگر دل انسان کا غمگین ہے کسی بھی اچھا نہیں لگتا پھر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا سوچتا بھی رہتا ہے مختلف ایسی وجوہات بھی سوچتا ہے جو نئی ہونے والی ہیں ہاں۔ اور مختلف ایسے بھی واقعات سوچتا ہے جو برے وقت گزرے جیسا ہاں۔ کہ اپنی یادگی نے بولا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس ہے کہ اچھے وقت کو یاد کرو جو گزرا ہے اس سے تمہاری جو افسردگی ہے وہ دور ہو جائے گی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے تسلیم بھائی کہ کسی خاص بندے کے آنے سے یا کسی خاص گدری کے ملنے سے اندر کی سزا اچھی ہو جائے ہاں، اور باہر کا ماحول انتظار رہا عمر بھر موسم میں باہر رہا تو اب بات یہی ہے نا کہ آپ موسم باہر کیسے رہے جیسے زندہ مثال ہے کہ ابھی اس وقت باہر کے لوگ ہمیں فون کر رہے ہیں اور ان کی عید ماشاء اللہ اچھی ہو رہی ہے ہمیں دیکھ کر ہم سے بات کر کے تو زندہ مثال ہے کہ کسی کے آنے سے کسی کے بات کرنے سے اگر عید اچھی ہو جائے یا اندر کا ماحول اچھا ہو اندر کا ماحول آپ نے پوچھا کہ کیسے اچھا رہے تو اس کا بڑا آسان سا جواب ہے اللہ کرے ہم اس پر عمل کریں کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں اللہ اب اس کی رضا پر راضی رہیں گے تو اندر کا ماحول اچھا ہو جائے اور یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہر آپ کے لیے جو بھی ہو رہا ہے اگر اس میں حکمت سمجھ لے کہ اللہ رب العزت کی یقیناً اس میں حکمت ہے اور میری بھلائی ہے ہاں۔ اگر انسان یہ تصور کر لے تو ہر حالت اچھی حالت رہے گی بالکل واشف علی آصف کا بہت خوبصورت سینٹینس ہے کہ خوش نصیب وہ ہے کہ اپنے نصیب پہ خوش مجھے اس موقع پر اعلیٰ حضرت امام سنت کی اخلاص ایک بات یاد آ رہی ہے کہ امام سنت نے خود فرمایا ایک فارسی قصیدے کی شرح میں کہ ان کے کئی کلام جو ہیں وہ ضائع ہو چکے ہیں سمجھ مجھے افسوس بھی نہیں اس بات کا کہ یہ ضائع ہو گئے کیونکہ میں نے آکائے کریم علیہ السلام کے لکھے تھے سواب کے لکھے تھے اگر وہ حضور کی بارکاہ میں قبول ہو گئے تو میرا سواب پکا ہو گیا اور اگر وہ قبول نہ ہوئے تو بہت ہی اچھا ہوا وہ تھے ہی اس لائق کہ وہ ضائع ہو جائے یعنی ہاں. آپ دیکھ حکمت کو ہاں. حکمت کو جاننا اس پر ہاں. رضاضی رہنا یہ کیا کہتے ہیں خالد بھائی آپ بات کرتے ہیں ایک کالر پہلے شامل کر لیتے ہیں آپ کی بات شامل کرتے ہیں السلام علیکم الحمد للہ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں بات کر رہی ہوں سردیوں سے سب کو دل کی گہرائی ساتھ عید مبارک آپ کو بھی بہن بہت بہت عید مبارک آپ کے تمام گھر والوں کو عید مبارک جی، مبارک کیسی عید گزری آپ کی بہت خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو اس طرح دیکھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو طرح خوش آمین میں آپ کے ساتھ ٹی وی کی پوری ٹیم کو طرف تھی عید کو میں بہت شکریہ آپ کو کیا کل عید تھی نا جی نہیں جی۔ جی، کل کل عید تھی آپ کے یہاں جی، کل آپ کو ہاں، بہت شکریہ تو کیا آپ نے کل پکایا کیا تھا آج کیا پکایا ہوا ہے آج بریانی پتا ہے کہ کل بس ساتھ میں اور یہ سارے دن گزر گئے اچھا اچھا چلے آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو اور آپ کے تمام گھر والوں کو اچھا، اچھا، جی بالکل کیجیے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ یہ جی، کیسے ہیں رپورٹ میں الحمد للہ بہت اچھا ہوں باقی بہت اچھی ہوں سبھی اچھا ہوں ویسے میں ایسے بہت ہوں بس دعا میں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کی طرف سے اللہ ضرورت اور پکان کی طرح بنائیں مری دن بنائے بہت شکریہ آپ کا وعلیکم السلام کیسے ہیں بھائی اللہ کا بڑا گرم دعا آپ کی بہت خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو اس طرح دیکھ کر سبحان اللہ اور آپ کو دلی مبارک ہمارا دل شروع کرتا ہے تو کہہ رہا ہوں میں ہمارا دل تو یہ کرتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں بارہویں بارہویں کرتا ہوا دیکھیں <laughs> ہاتھوں میں سیکھے ہوں نہیں چلے ایسا کرتے ہیں اگلے سال ایسا سب بارہویں کو کر کے اور اس طرح بیٹھیں گے شروع سے ہے نا بہت کرتے ہوئے پھر اس سے بیٹیا لیتے ہوئے آپ کہیں گے ہال بھی اتاریں <laughs> ٹکڑے بھی کریں <laughs> اب کتنی اتارے گی گوشت اس میں پرووائڈ کروں گا گوشت آپ ہاں، کے سے کون سا مطلب بکرے کا ہوگا یا بڑے کا بکرے کا ہوگا ان شاء اللہ اچھا،, اچھا وہ کوئلے وغیرہ کون لے جائے گا ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں تھوڑا بہت کام واسی بھائی کو بھی ٹھیک ہے کوئلے اور آگ کا کام واسی ہے <laughs> آگ لانے کا کام ہو جائے گا تو تیاری کروا دیں گے نا ایک شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کلیکٹر وعلیکم السلام کون سا کہ کہاں سے میں محمد اختر سیالوی بات کر رہا ہوں جی کلیکٹر کے مناسب سے جی سیالوی صاحب آپ کو بہت بہت الحمد للہ آپ کو عید مبارک مبارک ہماری عید تو کل ہوگی جی جی جی ہماری عید کل فرائیڈے کو ہوگی جی آپ اچھا اچھا آپ ہمارے ساتھ ہوگی ہاں جی کل ان شاء اللہ پاکستان کے ساتھ سے ہوگی جی اچھا میں صاحب جی جو چارج کار بیٹھے ہیں نا جی جی جی ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے ساری سر اچھا میری طرف سے ریت بھائی اور خصوصاً اقبال بابا صاحب سے میں نے بات کر ہے اچھا السلام علیکم بابا جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بابا جی اگر پہچانا تو میں آپ بول رہا ہوں امریکہ سے میرے آپ کے پاس وہ جی، آتے ہیں بالکل بالکل پہچان لیا الحمدللہ کیسے ہوگی گیا میری طرف سے آپ آپ کو یہ مبارک دی خیر مبارک مگر کل ہوگی یہ مبارک ہماری بھائی آپ آپ ہماری طرف سے تو آج مل بھی اللہ تبارک اور خاص کر مفتی اخن صاحب میرے ساتھ میں وہ گئے ہیں میری طرف سے صاحب کو بہت بہت عید مبارک اور جی۔ اچھا ہے نا ہاں۔ کی جگہ کا ہے کا ہاں, ہاں، جی، وہ تو آدمی جی، کی جگہ کا ہے نا ہاں۔ تو خواہاں خان ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کیا الحمد للہ کون سا اور کہاں سے میں وسیم بات کر رہا ہوں سعودی عربیہ سے وسیم صاحب آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے مجھے تو تھوڑی دیر کے لیے محسوس ہوا کہ تبدیلی لائن پر نہیں نہیں معاف کیجیے گا میں سمجھا شاید وہ بی بی سی لندن والا نہیں آتا وہ خبر دیتا ہے ہاں۔ آپ کی آواز واقعی بہت خوبصورت ہے نا سر مشاورت ہے نا ہاں، مجھے چونکہ میرا ہاں۔ میرا ایک ٹیلی ویژن کے ساتھ ہاں۔ ساتھ ایک آواز کی دنیا سے بھی ایک تعلق ہے نا ہاں۔ اور میں تحت لفظ کی میری سیریز بھی اور یہ میں کوشش کرتا ہوں مطلب اتنی اچھی تو نہیں ہے جتنی اچھی آپ کی آواز ہے لیکن ماشاء اللہ بہت بہت اچھی آواز آپ کو بھی مبارک تو میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں جیسے لوگ جو ہے نا آپ سب کو تین وی کہتے ہیں ٹھیک ہے جو صحیح مہینہ میں جو ہے نا جو آپ کے ٹی کے پیچھے جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی یہ کچھ کہنی چاہیے کیونکہ جیسے درخت ہوتا ہے نا اس کو جب پانی ملتا جب ٹھیک ہے دیکھیے میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ اصل محنت جو ہے نا وہ انہی لوگوں کی ہے کنٹرول روم میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ کیمرے کے پیچھے ہیں کھڑے ہوئے اس وقت جو جس کیمرے سے مجھے دیکھا جا رہا ہے اس کے پیچھے جو لوگ یہ سب لوگ وہ ہیں کہ جو بہت پہلے سے آتے ہیں ساؤنڈ انجینئر ہیں یہ سب وہ لوگ ہیں جو پہلے سے آتے ہیں اس پروگرام کو شیڈول کرتے ہیں ہم تو بس اسکرین پر آ کر اور پروگرام سے آدھا گھنٹہ پہلے پندرہ منٹ پہلے آتے ہیں اور پروگرام میں بیٹھ جاتے ہیں تو یہ ان لوگوں کا کریڈٹ زیادہ ہے تو اس لیے میں جب بھی کوئی کالر ایسا آتا ہے اور دعا دیتا ہے نا تو میں سب سے پہلے اس کو یہی کہتا ہوں کہ آپ ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ جو لوگ نظر نہیں آتے لیکن ہم سے زیادہ اچھا اور ہم سے زیادہ مؤثر کام اس پروگرام کے لیے کرتا ہے بالکل وہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے جی۔ جی، وہی کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ایک درخت کو پانی ملتا ہے جی ہاں ٹھیک ہے وہ جڑ کی طرف سے جاتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے پھل آپ پھل ہیں لیکن جیسی طرح سے آپ کو جو ہے نا وہ پانی ملا ہوا ہے اس کو جو ہے صحیح کر رہے ہیں تو سب سے پہلے کہ جو ہے ہاں بالکل وہ آپ نے اچھی مثال دے دی نا کہ وہ جڑ جڑ نظر نہیں آتی نظر پھل ہی آتا ہے اور ہاں۔ عربی میں جو ہے نا وہ اصل وہی ہے محنت اسی درخت پہ کی جاتی ہے جس سے یہ امید ہو کے پھل اچھا دے گا جی ہاں یہ بھی ہے بہت شکریہ بھائی آپ کو بہت بہت عید مبارک آپ کے سب گھر والوں کو عید مبارک ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم بہرن سے بات کر رہی ہوں جی آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے گا ساتھ جو بچے کی آواز بند کر دیجیے گا جی اچھا ابھی میں نے بند کر دیا جی کیسی آپ ٹھیک ہیں میری طرف سے آپ لوگ کو سب کو بہت بہت عید مبارک آپ کو بھی اور آپ کے تمام گھر والوں کو بھی عید مبارک ہے اور میرے کو یعنی میں رمضان سے آپ لوگوں سے کوشش کر رہی تھی ٹیلی فون بات کرنے کے لیے آپ لوگ سے بس ابھی آپ سے بات کی بہت خوشی ہو رہی ہے آپ بنگلور سے تو نہیں ہے بہن نہیں میں بہن سے بات کر رہی ہوں اوریجنلی کہاں سے حیدرآباد اچھا، ہوں ہوں یہاں پر یہاں پر ہوں بحرین میں ٹھیک ہے میں حیدرآباد انڈیا سے ہوں حیدرآباد میں وہ اندازہ کچھ کچھ قریب قریب تھا اس <laughs> میں بہت خوشی ہو رہی ہے آپ لوگ سے بات کرتے ہیں حیدرآباد والوں سے سب کے طرف سے آپ لوگوں کو بہت ہے حیدرآباد دکن والوں کا انداز بڑا میٹھا ہوتا ہے بات کرنے کا اور حیرانی پریشانی اور بریانی ہاں۔ تین چیزیں تو ساتھ ساتھ ہوتی ہیں جی ہاں۔ <laughs> آپ کو آپ کے تمام گھر والوں کو بہت بہت عید ہوا ہے آپ لوگ کا بہت اچھا کیو ٹی وی کا بہت اچھا یعنی پروگرام ہے یعنی بہت بھی بہت خوشی ہوتی ہے اور میں میری یعنی میرڈ یہاں پر یعنی عربی عربی بحرین میں یعنی عرب عرب ممالک میں ہوئی یعنی میری شادی یہاں پر جی جی جی عرب اور ہاں اور میں ان لوگ کو آپ لوگوں ٹرانسلیشن عربی میں کر کر بولتی ہوں کہ آج میرے بچوں کو بھی بتاتی ہوں کہ آج ایسا بتایا گیا ہے آج ایسا بتایا گیا ہے یعنی اس میں حدیث میں اور میرے ہسبینڈ کو بھی بولتی ہوں کہ آج ایسا ہوا ایسا ہوا ہے یعنی ان لوگ کو اچھا۔ ان سب کو بتاتی ہوں یعنی اچھا، آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ اردو نہیں جانتے نہیں نہیں وہ بحرینی ہے عربی ہے یعنی۔ اچھا اچھا اچھا حیدرآباد دکن پہ ان کی زبان جو ہے وہ تو آتی ہوگی ان کو نہیں وہ نہیں آتی ان لوگ بحرین عربی ہے یعنی۔ اچھا ہاں، صحیح ہاں، یعنی بحرین سے ہے سیکھ جائیں گے چلے آہستہ آہستہ آپ کوشش کریں وہ اردو سیکھ جائیں گے ہندی سیکھ جائیں گے جیسے آپ جو ہے وہ آپ اور خار میں فرق ہے کہ نہیں جی ہاں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی کال بھائی کیا کہتے ہیں خالد بھائی اس حوالے سے جب اندر اندر اور جاوید صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ دل پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہی اثرات چہرے پر آپ کے نمایاں تو دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کا موسم سب کا اچھا رکھے اس عید کے حوالے سے آج دعا ہے تمام مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ بہتر کرے اور خاص طور پر اندر کے جو موسم ہے اندر کا جو ایک موسم ہے دل کا وہ بہتر ہو جائے دیکھو کہتے ہیں نا چہرہ جو ہوتا ہے نا وہ انڈیکیشن ہوتا ہے کئی لوگ ایسی مظہر ہوتا ہے کی طبیعت میں اسی ہوتی ہے کہ وہ کسی غم برداشت نہیں کر سکتے وہ شاید امیر وینائی سب کا شعر ہے خنجر چلے کسی پہ ہمارے لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑے حساس طبیعت کے ہوتے میری طرف ہاں، ہاں، ہاں، اگر آپ کی طرح کہا جاؤں تو میرا اور آپ کا اسٹار پسند ہاں تو وہ اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں نا مطلب یہ تو آپ کا بھی ذکر ہو گیا ساتھ چاروں بھائی کیا کہتے ہیں آپ اندر کا موسم باہر کا موسم بناتا ہے اور اندر کا موسم اچھا ہو جائے تو سب اچھا ہے بناتا ہے لیکن واضح ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل میں کچھ ہوتا ہے لیکن چہرے پہ کچھ کرنا پڑتا ہے ماحول ایسا بھی ہاں یہ بھی بقول شاعر بکول شاعر کے یوں ریزا ریزا ہو گیا خوابوں کا ہر محل میں بکھری خواہشوں کے بدن جوڑتا رہا باہر تو سجا رکھے تھے رنگ آئی نے اندر سے دل کا شیشہ مگر ٹوٹتا رہا اللہ اللہ تو کئی دفعہ جو ہے نا وہ کوشش کرنی پڑتی ہے کہ باہر بہت شگفتہ نظر آئے ہاں۔ اور اندر ٹوٹ پوٹ چل رہی ہوتی ہے ہاں۔ قربانی کا گوشت اندر جائے تو اندر ان شاء اللہ ماحول میں حدیث مبارکہ کے حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ کے الفاظ اس طرح کے مفہوم ادا کرتے ہیں کہ مسکراہٹ بھی ایک سب کا جی ہاں میں یہی بات کر رہا تھا اور یہ بہت اچھی بات آپ بلکہ مسکراتے ہوئے شخص کو دعا دینا اللہ ایک مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا اور ہاں، ہاں، ہاں۔ اس پر اس سے مسکراہٹ کا اظہار کرنا اس کے لیے یہ ایک اس کے لیے گمانی کا ایک انداز ہوتا ہے اس کے لیے ایک سلامتی کا ایک انداز ہوتا ہے جذبات کر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جس کو آپ پھر السلام علیکم کی صورت میں ان الفاظ کے طور پر ادا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مسکراہٹ بھی آ جائے تو عید کے موقع پر تو یہ چیز بڑھتی ہے اور جی، جی، جی، جتنا جذبہ زیادہ ہو جاتا ہے کچھ دوسروں کو لیے مسکرائے اگر اپنے بھی مسکرا سکتے ناظرین کو یہ بدل چلے ہم کہ اس وقت ہمارے ذہن میں کئی موضوع جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں کئی سوالات بھی ایسے ہیں جو ہم چھیڑ سکتے ہیں لیکن اس وقت ہم نے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ ابھی ہم نے پاکستان والوں کے ساتھ مل کر عید منانی ہے جی، جی، جی، پاکستان والوں کے ساتھ بھی جب عید منائیں گے تو آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں بالکل ایسی بات نہیں ہمارے اندر کے موسم بھی نظر آئیں گے گوشت اندر ہوگا صحیح آپ کے گوشت کے حوالے سے بھی وقفے سے آ جائیں تو وقفے کے دوران بھی آپ کے گوشت میں کچھ کرتا ہوں نہیں بعد میں بھی وقفے میں ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور فرقان بھائی سے ہم گوشت کا معاملہ کرتے ہیں وقفے کے بعد پر خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں تسیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک ہے ستاروں کی اور آج یہاں پر جمع ہے آپ کے ساتھ عید منانے کے لیے وہ لوگ جو دیش سے باہر عید منا رہے ہیں پردیش میں چاہے فیملی کے ساتھ ہیں لیکن ایک ہوم سکنس بھی محسوس کرتے ہیں اپنے دوست احباب کو یاد کرتے ہیں اور اس ماحول کو یاد کرتے ہیں کہ جب پاکستان میں یا انڈیا میں وہ جب عید منایا کرتے تھے تو کس انداز سے عید منایا کرتے تھے اور کن کن چیزوں کو مس کرتے ہیں یہ آپ بھی اس گفتگو میں شامل ہو جائیے گا ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال چال ہے الحمد للہ کون صاحب اور کہاں سے ایوب بول رہا ہوں کویت سے جی ایوب صاحب کیا حال چال ہے میرے طرف سے آپ کو پوری ٹیم کو یہ موقع پر بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں آپ کو بھی بہت بہت مبارک اور جتنے بھی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سب کو درجہ بے درجہ اور ان کے ساتھ مالکان کو بھی اور پیچھے جو کیمرے پہ یا ریکارڈنگ پہ جتنے بھی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سب کو بہت بہت مبارکباد بہت شکریہ آپ صاحب خلیل واسی صاحب آپ کو جتنے بھی بھائی تمام کو عید مبارک تمام گھر والوں کو عید مبارک اللہ مبارک سے جی اقبال بابا صاحب کو بھی میں ان سے اچھی طرح ملا ہوا ہوں اچھا اچھی طرح ملنا کیا ہوتا گلے گلے ملے اچھی طرح سے مطلب گلے ملے گلے ملے نہیں ملنے ہاں اقبال بابا صاحب جانتے ہیں اچھی طرح جی اچھا تو آپ وہاں پر اکیلے ہوتے ہیں جی نہیں فیملی کے ساتھ ہوں تو کچھ یہاں کی عیدیں یاد آتی ہے پاکستان کی بالکل کیوں نہیں جی کی ٹی وی پہ میں آ کے ابھی میں گیا ہوں تین ستمبر کو اچھا جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ پورے سب چیک کر کے گیا ہوں آپ دیکھیے آپ نے کیا نام بتایا محمد جی، محمد ایوب ایوب صاحب آپ کا تاریخ بتانا یہ اس چیز کا اظہار کر رہا ہے کہ آپ کو یاد آتا ہے بہت زیادہ آپ کو تاریخ بھی یاد ہے کہ میں اس تاریخ کو وطن سے لوٹ آیا تھا بالکل کیوں ٹی وی کے یہاں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر بھی آیا تھا اچھا ہاں جی۔, ہاں جی اچھا اچھا پورا سب سے مل کے پھر گیا تھا صحیح بہرحال آپ بہت خوشی محسوس ہوتی ہے اویش بھائی بھی کویت آئے تھے تو ان کا بھی میں نے وہاں اسٹیڈیم میں پروگرام ہوا تھا لیکن کچھ میں ان سے ناراض نہ اگر ہو تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اگر سنے تو اچھا پتہ کیا میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے تبصر سے جو آپ نے کہا نا کہ میں آیا تھا اور ملا یہ آپ لوگوں کی محبت ہے میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو بھی پاکستان سے باہر سے لوگ آتے ہیں یا کراچی سے باہر سے لوگ آتے ہیں تو ہمیں یہاں پر ملتے ہیں جس جس جس کا بھی جو اس دن پروگرام ہوتا ہے اور خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ فلاں شخص نہیں ملا فلاں شخص نہیں ملا اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے مل کر جائے اور یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے یہ لوگ جو آتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں آتے ہیں یہ پاکستان سے ہی کراچی میں آتے ہیں تم اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں بالکل میں ویسے لاہور کا رہنے والا ہوں اچھا،, اچھا لاہور کا رہنے والا ہوں لیکن خاص کر صرف کراچی میں آیا تھا ملنے کے لیے جی ہاں مجھے اندازہ ہے بالکل آپ کی محبتوں کا ہاں، اور ہم اچھی عزت ملی تھی وہاں سے اور بہت خوشیاں لے کے واپس آیا تھا آپ کو ایسے ہی لگتا ہے نا مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جس طرح پروگرام میں ہیں ہم اس سے باہر جو ہے نا وہ الگ ہوں گے اس سے باہر بھی ہم اسی طرح ملتے ہیں نہیں نہیں بہت اچھا جو وہاں پہ ہے وہی ابھی آپ ٹی وی پہ بھی دکھا رہے ہیں بہت محبت آپ کی بڑی نواز بہت مہربانی جی سب صبح پورے پاکستان میں عید ہے اور سب کو خوشیاں اللہ تعالیٰ دیکھنی نصیب کرے ہاں، ہاں، ہاں، ان کے لیے پیغام ہے جو شمالی علاقہ جات میں زلزلہ جلدان ہے جی ہاں ان کی خوشیوں میں بھی سب لوگ شامل ہو جائیں اچھا آپ بھائی آپ کی بڑی مہربانی آپ نے فون کیا آپ شاید مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے وقت مناسب نہیں ہے شاید تو آپ مجھے ای میل کر دیجیے گا بھائی میں آپ کی بات سن لوں گا اور جہاں کوئی میری غلطی ہوئی آپ کنٹرول روم سے ای میل ایڈریس بھی لے لیجیے گا اور آپ لوگوں کی محبتیں ہیں بہت شکریہ بڑی نواز اوکے جی، السلام علیکم بڑی نواز کال کرنے کا ایک کال ہمارے ساتھ اور ہے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں سعودی عرب سے جی کیسی ہیں بہن آپ ٹھیک ہے الحمد للہ آپ کو بہت بہت عید مبارک مبارک آپ کو کی جگہ سے عید مبارک بہت شکریہ آپ کی عید کیسی گزری الحمد للہ بہت اچھی گزری سعودی عرب میں کس جگہ پر رہتی ہیں آپ جدہ اچھا اچھا تو وہاں پر قربانی وغیرہ سب کل آپ کے یہاں عید ہوئی تھی نا جی تو اچھی گزری جی الحمد للہ پاکستان یاد آتا ہے پاکستان میں کسی کو آپ اپنے بہن بھائی کو یا کسی رشتے دار کو سب سب یہیں پر ہے جی تو کوئی ایسی کوئی جو آپ کو بہت یاد آتی ہوں جی کوئی ایسی ہو جو آپ کو بہت یاد آتی ہوں جی کون ہے خالہ کی بیٹیاں ہیں خالہ کی بیٹی آپ کی کزن ہیں آپ کو بہت یاد آتی ہیں جی تو ان کو عید مبارک کہنا چاہیں گی جی ان کے گھر میں نہیں ان کے گھر میں کیوں بھی نہیں ہے جی اچھا جی فرقان بھائی سے بات کرنی ہے جی بالکل کیجیے السلام علیکم وعلیکم السلام کیا ہے فرقان بھائی اللہ کا بڑا گرم دیا ہے آپ کی بہن عید مبارک آپ کو بہت بہت آپ کو بھی دل کیجیے رائے سے بہت بہت عید مبارک جی جی بہت شکریہ کال کرنے کا بہت شکریہ ایک اور کال شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کون سا بہت آپ کو بھی مبارک میں فضی دلام سے بول رہا ہوں رشید ہے میرا نام جی رشید صاحب کیسی گزری آپ کی عید گزری بس میں ٹی گزری میں کال ملی ہے آپ کی پہلی بار کال ملی پہلی بار کال ملی میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ کو بہت بہت آپ کے تمام گھر والوں کو عید مبارک کہتا ہوں سب یہاں پہ جتنے بھی حضرت کرے ہیں سب کو میری ہاں، سے بہت بہت عید مبارک کے تمام لوگوں کو مبارک بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا میں کہاں سے بات کر رہے ہیں اور میں کویت سے بات کر رہا ہوں تسلیم بھائی ہے نا جی بات کر رہا ہوں میں بالکل تسلیم بھائی ہوں اچھا سر آپ عید بہت مبارک اور سر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بتایا بھی اس کا جواب دیا ہے مگر جواب مقبول ہے ٹھیک ہے اس کا طریقہ اور لگ بھی ہے نا آپ دو دن کے بعد تین دن کے بعد رہے ہیں کس کا مجھے کوئی ہوتا ہے کیونکہ دو یا ڈھائی گھنٹے کا فرق اور تین دن کے بعد آپ رہے ہیں اصل میں دیکھیے اس کا جو ہے نا وہ تو طور سمجھنا نہیں چاہ رہے اصل میں رویت کے حوالے سے تو ہم بھی بات کر سکتے ہیں ہاں دیکھیے رویت چاند کی عمر جب چاند نکلتا ہے طلوع ہوتا ہے بلکہ جو اس کو سائنسدان کہتے ہیں وہ پیدا ہوتا ہے تو جب چاند طلوع ہوتا ہے تو اس وقت اس کے نظر آنے کی کچھ کیفیات ہوتی ہیں موسم صاف ہو سورج کے غروب ہونے کا وقت بہت زیادہ اس میں اس کا دخل ہوتا ہے تو اس لیے کئی دفعہ ممکن ہے ایسا کہ دو دن کا فرق ہو جاتا ہے جب سورج غروب ہوتا ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے تو اس وقت ہی یہ چاند نظر آئے گا اور سورج کی روشنی میں تو چاند نظر نہیں آئے گا تو کئی دفعہ وہ چاند کی عمر اتنی نہیں ہوتی ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ چاند کے نظر آنے کا وقت اس کی رویت کا وقت گزر جاتا ہے تو چاند اس جگہ چاند اس جگہ پر موجود ہوتا ہے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رویت کے حوالے سے ہے چاند کو دیکھنے کے حوالے سے ہے چاند موجود ہوتا ہے لیکن سورج وہاں پر اس وقت تک غروب نہیں ہوا ہوتا تو یہ ممکن ہے کہ دو دن کا فرق بھی ہو جائے اور ان سب جسٹیفیکیشن سے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے سب سے بڑھ کر ہے تو اس اس کو کو آمننا سدکنا کہنا چاہیے اور اس کی تعمیل کرنی چاہیے اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں اشفاق انصاری بات کر رہا ہوں بامبے سے جی انصاری صاحب کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمد للہ دعا لوگوں کی بس آپ الحمد للہ دعا آپ لوگوں کی ٹی وی سے میرے کو میرا ہاں ہاں, ہاں۔ ہاں، میں آپ کو سب لوگ کو طرف سے عید مبارک اچھا آج کے آج اوونس بھائی کو کلکان بھائی کو سب کو سلام کر رہا ہوں میں ہم مطلب بہت زیادہ دیوانے ہیں بھائی کے بامبے میں بھی آئے تھے تو ہم نے ان کو بھیڑ میں کھڑے رہے سرکار کی مطلب جو ناچیڑ کرتے ہیں جب وہ بارش یہاں پہ بہت ہے اور کلکان بھائی کی بھی جو سیریز وغیرہ ہمیں ملتی ہے ہاں، ہاں۔ ہلو جی آواز نہیں آ رہی آپ کو آپ کو یاد ہے جب بامبے میں حاجی علی میں محفل ہوئی تھی اور جب ویس میں کال تھا جی، جی، جی، بامبے میں جوڈیشری ویسٹ پہ جوڈیشری ویسٹ پہ جب آتے ہوئی اویس بھائی ہاں ہاں ہم اچھا اچھا جوڈیشری ویسٹ میں اچھا بامبے میں آج ہی جی بامبے میں آج ہی ہوئی ہے بامبے میں آج نہیں ہے کل ہی تھے نا کل ہوگی نہیں نہیں کل ہے ٹھیک ہے ٹھیک جی، ہے جی، جی۔ اور کیا کہنا چاہیں گے جی اور فلکان بھائی سے بات کرنی تھی فلکان بھائی سے بات کرنی تھی السلام علیکم السلام علیکم فلکان بھائی وعلیکم السلام بھائی فلکان بھائی بس آپ کو الحمد للہ بہت اچھے آپ مطلب آپ کی جو ناچری پڑھنے کا طریقہ بہت الحمد للہ بہت اچھا ہے آپ نے جو نور کی برسات کا جو آپ کی نعت تھی جی جی اللہ عالم اور اچھا لگتا ہے آپ لوگوں سے جو چینل آپ لوگوں نے نکالا ہے ہم لوگ کا مطلب ہم ہمیشہ یہی دیکھتے ہیں ہمارے گھر میں سب عجیب سے عید مبارک اور السلام علیکم بہت شکریہ دعا کال کرنے کی اور بھائی آپ دنیا کے کئی ممالک میں گئے میں جاننا چاہتا ہوں وہاں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جب وہاں پر پروگرام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک عرصہ وہاں پر رکنا بھی پڑتا ہے ہفتہ دس دن مہینہ بھی مہینہ بھی میں بالکل قطع کرانی ہوگی میری بھی بات کی اویس بھائی کی بھی کسی کہ مدینے سے ایک کال ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام کون صاحب بات کر رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے سبحان اللہ طارق صاحب ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے گا جی جی آواز بند کر رہی ہے ہیں الحمدللہ آپ کیسے ٹھیک ہے جی، الحمد للہ کی خیال آپ سنائیں دنیا کے ہر خطے سے کال آتی ہے ہم پوچھتے ہیں عید کیسی گزری مدینے والوں سے کیا پوچھیں کہ عید کیسی اللہ بہت اچھی گزری مدینے نکل گئی طارق بھائی میں بہت معذرت چاہتا ہوں آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے ٹھیک ہے جی۔ ہلو جی آپ فرمائیے جی کیا حال ہے آپ کے اللہ کا کرم ہے بالکل صاحب ہم سب دوست آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ کیسی گزری آپ کی بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں آپ کیسی گزری آپ کی عید للہ بہت اچھی گزری مسلم کی عید کا کچھ اور ہی مزہ ہے کیا بات سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک بہت شکریہ کال بہت شکریہ جی ویس بھائی کیا وہ محسوس کرتے ہیں وہ لوگ اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں دوستوں کو عزیزوں کو یاد کرتے ہیں کس وقت کس موقع کی بات کر رہے ہیں کسی بھی موقع پر ایک ہوم سکنس تو انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا دیکھیے جب ہم جاتے ہیں کسی ملک میں پروگرام کے لیے تو اگر کوئی پروگرام کر رہے ہیں تو اس وقت ظاہر ہے کہ وہ نسل کے اندر وہ محض ہوتے ہیں اور جتنا میں نے دیکھا باہر ممالک پہ جا کر نات میں جتنا ان کی انوالومنٹ ہوتی ہے وہ شاید پاکستان میں بھی اتنے لوگ شاید نہ ہو کیونکہ ان کے ہاں ایسے مواقع بہت کم کم آتے ہیں ٹھیک ہے اب جب بات آتی ہے کہیں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں چند دوست مل کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں جب بات چھڑتی ہے تو ظاہر ہے اپنے ملک کی بات ہوتی ہے اور بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں اور پھر وہ واقعات چلتے ہیں کہ ہمیں جب تھا تو ایسا تھا میں جب تھا تو ایسا تھا ہم وہاں یہ کرتے تھے ہم گاؤں میں یہ کرتے تھے کبڈی کھیلتے تھے تو یہ کھیلتے تھے بات ہوتی ہے تو ہر کوئی وہ شخص جو پاکستانی ہے یاد رکھنا یہ جو وطن کی محبت ہے نا یہ انسان کی فطرت میں ہے یہ کرنے سے نہیں ہوتی وطن سے محبت انسان کی فطرت میں ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے جی تو الحمد ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی ہونے کو بڑا ناز کرتے ہیں الحمد ہمیں اپنے ملک سے بڑا پیار ہے نہ صرف ہمیں بلکہ جو بھی پاکستانی ہیں وہ پاکستانی محبت کرتا ہے پاکستان میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عید کے خیر عید الفطر تو میری ملک سے باہر نکلی ہے مگر یہ سات سال ہو گئے مجھے میچ کے تھا الحمد اس سال یہاں پر میں عید کر رہا ہوں ایک بڑا فرق جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ کہ اگر جو باہر ممالک ہیں جو دوسرے فارنرز ہیں وہ عید کرتے ہیں سلاٹر ہاؤسز میں جا کے قربانی کر لیتے ہیں مگر ہمارے یہاں کا یہ جو رجحان ہے کہ جانور میں جانا اس کو لانا پھر اپنے سامنے کٹوانا پھر وہ دوست کا یہ منظر جو ہے نا یہ سب کو یاد آتا ہوگا جافی صاحب کیا کہتے سر صرف دیواروں بامو در لے کر گھر سے چلتا ہوں سات گھر لے کر سات سال کے بعد انہوں نے یہاں عید کی تو ایک فرق جو بہت بڑا تھا وہ شاید جنہوں نے محسوس نہیں کیا کہ سات سال کے بعد مویشوں کی قیمت جو ہے وہ کہاں پہنچ گئی یہی وجہ تھی کہ حضرت گئے مویشی لینے کے لیے اور جانور ایک پسند کر لیا اور مویشی کو لے گیا نہ بات تو سنیے یہ ہے کہ حضرت سات سال پہلے کے حساب سے پیسے لے کے نکلے گھر پہ اب جانور پسند آ گیا ان کو اچھا اب اس کے کی بات ہے کہ میں بھی اس وقت منڈی میں جانور لینے کے لیے گیا تھا جی جی سے اطلاع ملی کہ میں وہاں موجود تو فون کیا ڈرائیور بھائی پندرہ ہزار روپئے <laughs> اگر ہیں تو بھائی دے دیجیے کل میں گھر پہنچا دیجیے پہنچا دیجیے نہیں بالکل پہنچا دیجیے بالکل پہنچا ضروری تاکہ میں نے پہنچا دیا <laughs> <laughs> اتفاق کبھی ہوا نہیں کہ بقرعید باہر گزری سوائے حج کے الحمدللہ حج پہ جتنی مرتبہ بھی زیادہ ہوا تو وہاں گزری ہے اور حج پہ تسلیم ایسا ہوتا ہے کہ وہاں عید کا تو خیر تصور نہیں ہو پاتا ملا اور مزدلفہ اور عرفات انسان اور خاص طور پہ حاجی صاحبان اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ خوشی تو ہوتی ہے الحمد للہ کہ ہم ملا میں اس مقامات پر ہیں کہ جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و برکات سے سننے کو یہ ملتا ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ حاجی جب حج کر لیتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے ایسے معاملات کی خوشی مگر یہاں جیسے فرقان نے بولا کہ جانور لاتے خوشی ہے جانور لاتے ہیں اور پھر خود اس کو کھلاتے پلاتے ہیں یہ ایک ایسا منظر ہے جو پوری دنیا میں شامل مطلب ہمارے ساتھ ایک شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام کون سے میں خالد محمود ریاض سے بات کر رہا ہوں بھائی جی خالد صاحب آپ کو بہت بہت عید مبارک آپ سب کو بھی میری طرف سے اور ہمارے گھر والوں کی طرف سے سب کو عید مبارک بول رہا ہوں شکریہ خاص طور پر بھارتی صاحب کو کیونکہ انہوں نے اتنا اچھا چینل کیا ہے کہ ہم سب لوگ بس اسی کو دیکھتے رہتے ہیں الحمد اللہ تعالیٰ ان کو درجات میں بلندی علاج کروائے اور میری طرف سے ان کو دلی طور پر بہت بہت یہ حاجی طور پر کیا رہے ہو حاجی روز کیا ہو حاجی روز صاحب جن کا یہ چینل ہے خاص طور پر وہ بھی بہت مبارکباد کے لائق ہیں اور باقی سب جتنے جن کے آپ نے نام بھی لیے واضح صاحب بھی ہنگورا صاحب بھی اور دیگر اور بہت سے لوگ تو یقیناً وہ لوگ آپ کی محبتوں کے حقدار ہیں کہ جنہوں نے خصوصاً آج روف صاحب کے جن کا یہ چینل ہے انہوں نے کوشش کی کہ یہ اس طرح سے شروع ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے آمین آپ کے کام میں دن بدن ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ بہت شکریہ ایک کال السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے جی میں سعودی عرب سے بات کر رہی ہوں سے پہنچے میرے نام ہے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک جی آج آپ نے یہ جو ٹاپک رکھا ہے یہ بہت ہی اچھا ٹاپک ہے اور میرا جو اصل میں جو میرا مسئلہ ہے آپ اس کے ساتھ ایک اور وضاحت کریں کہ جو ڈپریشن کا مسئلہ انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اس سے چھٹکارا پانے کے لیے کیا اختیار کرنا چاہیے ٹھیک ہے آج اب وقت بالکل ختم ہو رہا ہے اور اس حوالے سے بات انشاءاللہ کسی پروگرام میں جو ہمارے روٹین کے پروگرامس ہیں اس میں ضرور کریں گے خالد بھائی بہت مختصر وقت ہے کیا کہیں گے آپ بھی پاکستان سے باہر گئے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں میں ایسے کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا پروگرام کے حوالے سے تو جو وہاں پر حاصل ہوتی ہیں اس میں وقت گزرتا ہے اور میں نے ایٹ نائن میں حج کیا تھا تو سلسلے میں یہ کہوں گا کہ دس اگست نے کہا کہ پروگرام میرا زیادہ تھا لیکن اس کے اس کے علاوہ وہ محسوس کر وہ میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ لوگوں میں جو زبان جو ہیں وہ یہاں کے لوگوں کی مرسبت بہت زیادہ مختصر آپ بھی جی۔ بس گھر والوں کے ساتھ ہی ہو عید تو اچھا رہتا اور گھر والی کے ساتھ ہو تو اچھا <laughs> گھر والوں میں شامل کافی دیر سے پوچھ رہے کہ عید میں کیا آپ مس کر رہے ہیں آپ کیا مس کر رہے ہیں تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا آپ کیا مس کر رہے ہیں میں تو کل جو ہے عید مس کر گا یہ آپ کو عید کے دوسرے دن بتاؤں گا کیا مس کرتے ہیں ہم لوگ اور نازیم یہ آج کا پروگرام تھا میں اپنے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تشریف لائے چونکہ خاص طور پر اس لیے شکریہ کہ صبح یہاں پر عید ہے اور پھر قربانی کے معاملات صبح جمعے کا دن بھی ہے جمعے کی نماز کے لیے بھی وہ وقت پر وہاں پر پہنچنا تو یہ سب معاملات ہونے کے باوجود یہ لوگ آج عید منانے کے لیے آپ کے ساتھ یہاں پر آئے جو بھی دنیا میں کسی بھی خطے پر ہے بہت خوش رہے اس کی عید بہت اچھی گزرے وطن کی یاد آنا یہ ایک فطری عمل ہے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح اس کے اندر کے موسم کو اچھا کر کے اس کو کچھ خوشیاں دے کر ان کے ساتھ خوشیاں بانٹ کر ان کے ساتھ عید منا کر یہ تصور پیش کر کے کہ ہمارا آپ سے کچھ تعلق ہے اسلام کا ایک تعلق ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا ایک تعلق ہے تو اس تعلق کی بنیاد کو کہ وہی سب سے بہترین تعلق ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہے تو یہ سب سے بہترین تعلق ہے اللہ رب العزت اس تعلق کو قائم رکھے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمارے ساتھ ہیں آپ بہت خوش رہیے دنیا کے کسی بھی خطے میں بستے ہیں آپ کی عید بہت اچھی گزرے خیر رہے ہر جگہ پر جو لوگ وہاں پر ہیں ان کے لوگ رشتے دار دوست آباد یہاں پر موجود ہیں ان کی بھی عید بہت اچھی گزرے وطن یاد آئے آپ کو لیکن اتنا یاد نہ آئے کہ آپ دکھی ہو جائیں آپ سکھ میں رہیے بہت زیادہ خوش رہیے اپنے میزبان تسلیم صابری کو اجازت دیجیے تسلیمات